وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جراح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ سورہ اسرا یعنی سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات جو پڑھی گئی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا حکم دیا ہے آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ الوالدین والدین ہے یعنی والدین کے ساتھ بھلائی کرنا احسان کرنا حسن و سلوک کرنا اور ہر اعتبار سے ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا اسلام میں اللہ رب العالمین نے والدین کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے یہاں تک کہ اپنے حق کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا حق توحید ہے توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا وقف ربو کا اللہ تعبدو اللہ عیا آپ کا رب حکم دیتا ہے آپ کے رب حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعبدو اللہ عیا کی ایمان والو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو وبل والدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا احسان کرنا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس کے علاوہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جہاں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت اور اعتماد کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کا ذکر کیا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کائنات میں تمام انسانوں کے حقوق پر مقدم رکھا ہے نبی رہ کے پاس ایک صحابی آئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام خان کے پاس آئے ایک شخص آیا اور آنے کا بات تھا یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں گے ایک مرد پر ایک مرد پر سب سے بڑا حق دنیا میں کس کا ہے اللہ اور رسول کے بعد ایک انسان پر ایک مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے آن میں ام ہوں اللہ اور نبی کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہوا کرتا ہے ماں سے بڑا حق کسی کا نہیں ہے اس لیے حدیث کے اندر آیا ایک موقع ایک صحابی ہے کہنے کے یار سور آپ بتائیے من حق کنہ سے بے حسن صحبتی ہمارے حسن سلوک اور ہمارے اچھے برتاؤ اور اچھے رہن سہن اور بھلائی کرنے کا سب سے پہلا مستحق کون ہے مو ماں کا تمہاری ماں ہے صرف کا اس نے کہا یار رسول سن بابن اس کے بعد اما کا تمہاری ماں کہنے کہ یار سوا سم سم من اس کے بعد تیسرے نمبر پر کون ہے آپ نے فرمایا اما کا تمہاری ماں ہے پھر اس نے پوچھا سم بابن چوتھے نمبر پر کون ہے آپ نے فرمایا چوتھی مرتبہ سم ابا تمہارا باپ تمہارا سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پر والدین کا رکھا ہے اور والدین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے اس سے بھی زیادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بل الوالدین کی توفیق نصیب فرمائے پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایک انسان پر تو سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے لیکن بتائیں عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے ایک شادی شدہ عورت میں اس عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے اللہ نبی کے بعد آج فرمایا زوجہا اس کے شوہر ہے اللہ تعالیٰ اس حدیث کو یاد رکھنے گیڑوں تک پہنچانے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ایک مرد اپنی طور پر اچھی طرح سے یاد رکھے اللہ کے حقوق ادا کر دینے کے بعد نبی کے حقوق کو ادا کر دینے کے بعد ایک مرد پر سب سے بڑا حق اللہ نے جو رکھا ہے اس کی ماں کا رکھا ہے اور کتنا اونچا کتنا بڑا حق ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص عبداللہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا ایک شخص خان کعبہ کا طواف کر رہا ہے امام بروزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب کتاب الجد وسیلہ کے اندر نقل کیا وہ انسان بڑی بڑے کدو کاش کے ساتھ ایک بوڑھی عورت کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہے اور کھانے کعبہ کا کر رہا ہے اس کو پتا چلا یہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہوا ہے فوراً طواف سے فراغت کے بعد کندھے پر بوڑھی عورت کو ہوئے پہنچا اور کہا اے عبداللہ ہمیں ابھی پتا چلا کہ آپ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ہیں مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے ہم نے اس کو پورا حج اپنے کندھے پر بیٹھا کے ادا کرایا ہے ہم نے اس کو پیدل نہیں چلنے دیا ہم نے کسی سواری پر اس کو نہیں بیٹھنے دیا ہم نے پیسہ لے کر کے مزدوروں کے ذریعے اس کا کھانے کا باقاعد نہیں کروایا ہم نے اپنے پر بیٹھا کر کے اس کا پورا حج پورا سفر میں نے طے کیا ہے اب آپ بتائیں ہم اچھے تو حق کہا کیا ہم نے اپنی اس ماں کا حق ادا کیا ابن اللہ ابن الخطاب رضی اللہ اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں بات اصل یہ ہے ابھی تم سوچنا بھی نہیں کہ اپنے ماں کا حق ادا کر چکے ہو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری ماں نے سردی کے موسم میں ایک رات بھی تمہاری خدمت کیا ہے ابھی ایک رات کی خدمت کا حق بھی ادا نہیں ہو پایا ہے ماں کا بڑا اونچا مقام ہے دادا تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں وہ کبا رب اللہ کا بدو بڑھو تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے تم کو حکم دیا ہے کہ رب العالمین کی سیدھے عبادت کرو صرف اللہ کی عبادت کرو وہ بھی والدین احسانہ اور والدین اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو نبی علیہ اسلام نے ماں باپ کے حقوق کے متعلق بہت ساری وعید بہت ساری احادیث فضیلت میں اور وہ عید میں اور اہمیت سے بیان کی ہے حدیث کے اندر آتا ہے امام حاکم رحمت اللہ نے اور امام ابو جانا امام تبرانی دیگر اہل علم نقل کیا کس میں والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے آپ نے ساتھ رمایا من احبا من منحب من ساد ان يزاد له في عمره ويزاد له في ويزاد له في رزقه فل یسل رہے بہوارا رہے آپ رشاوت تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دے یہ بڑی فضیلت والی حدیث ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم میں سے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کی توفیق نصیب فرمائے آپ باتیں تم میں سے جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دے اس کی زندگی میں خوب برکت دے وہ اساد رسک ہی اور اس کے رسک میں اس کے کاروبار اس کے آمدنی میں خوب برکت دے دیے انسان بھی دونوں چیزوں کے لیے مر مٹتا ہے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے پتا نہیں کیا کیا تدبیریں اختیار کرتا ہے اور کتنے علاج معالجے کرتا ہے اور ادھر جہاں رزق کا معاملہ آ جائے انسان اپنی روزی روٹی کی برکت کے لیے پتا نہیں کتنی تدابیر اختیار کرتا ہے اور کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے نبی رہے صاحب ساتھ رواتے ہیں من احبا ایو زیادہ روپیے عمر ہی تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں زیادہ عمر کو خوب بہا دے عمر کو خیر و برکت والی بنا دے ساد رہو پھر اس کے ہی اس کے کاروبار اس کی آمدنی اور اس کے روزی روٹی کو اللہ تعالیٰ خوب اشارہ کر دے خوب بہا دے تو اسے چاہیے کہ دو چیزیں کرے ایک تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے اور دوسری چیز ہے سل رہے بہو اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلے رحمی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جان میں مال میں اولاد میں رشک میں کاروبار میں برکت کی کی وجہ اور برکت کا سبب قرار دیا ہے ماں بہت ماں باپ کی خدمت گزاری اور والدین کے ساتھ اچھا احسان کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنے سے انسان کے اوپر پتا نہیں آنے والی کتنی بلائیں چل جاتی ہیں آنے والی کتنی بلائیں رک جاتی ہیں اور آئی بھی کتنی بلائیں چل جاتی ہیں نبی رہے تھے ساتھ سماتے ہیں تین آدمی بہت ہی زیادہ تین آدمی راستہ سفر طے کر رہے تھے سفر میں تھے بارش کا موسم تھا سردی کا موسم تھا راستہ پکڑ کے چلے جا رہے تھے پہاڑی علاقے سے راستہ طے کر رہے تھے اب اتفاق بارش ہونے لگی اور سردی اور بارش سے بچنے کے لیے وہ تینوں اللہ کے بندے ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے تاکہ بارش سے محفوظ نہیں اللہ کا اچھا کرنا یہ کہ جیسے وہ کے اندر داخل ہوئے اوپر سے ایک چٹان گری اور چٹان نے آ کر کے گاڑ کا منہ بند کر دیا اب وہ تینوں آدمی بڑے پریشان ہوئے تینوں آپس میں کہتے ہیں کہ جی دیکھو ہم لوگ ایک ایسی جگہ پھنس چکے ہیں لا اللہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو علم نہیں ہے اور بارش ہو جانے کی بنا پر یہ ہمارے نشانات قدم جو ہیں وہ بھی سب مٹ گئے ہیں کوئی پر قدموں کو دیکھ کر کے اور نشانات کے ذریعے بھی نہیں پتا لگا سکتا کہ یہاں کوئی آدمی یہاں تک آیا یہاں سے کہاں غائب ہو گیا ہمیں کوئی ڈھونڈنے والا بھی نہیں مل سکتا اس لیے اب ایک ہی ساتھ ہے جو ہمارے حالات ہے ہمیں دیکھ رہی ہے وہ اللہ شریف ہے ہم میں ہر انسان اپنے اچھے اچھے اعمال کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے اس میں ایک نے دعا مانگی ہے اپنے نیک عمل کا تذکرہ کیا وہ تذکرہ ہے کچھ لین دیر کا تھا محنت اور مزدوروں کے ساتھ تھا بہرحال دو نے ایک نے دعا مانگی چٹان تھوڑی سے سڑک گئی پھر دوسرے نے دعا مانگی اور چٹان سڑک گئی پھر تیسرے نے دعا مانگی اے اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ دونوں زندہ رہے اور ہمارا گزا اوسار بکریوں پر تھا بکریاں چراتے تھے اور انہی کے دودھ پر گزارا تھا اللہ تعالیٰ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارا یہ دستور تھا ہم نے ہمیشہ سب سے پہلے دودھ پلانے میں اپنے ماں باپ کو مقدم رکھا تھا جب شام کو بکریاں چرا کر کے لاتا اور بکریوں کا دودھ نکالتا تو پہلے اپنے ماں باپ کو پلا دیتا اس کے بعد ہم ہاں، ہماری بیوی ہمارے بچے پیتے تھے ایک دن اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں بکریوں کا چارہ لینے کے لیے مجھے دور تک چلا جانا پڑا واپسی میں تاخیر ہو گئی اور جب پہنچا تو والدین ہمارے دو, دو ہمارے والدین دونوں میرے دونوں والدین بھوکے سو چکے تھے اس لیے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ والدین بھوکے سوئے ہوئے ہیں ہم نے جا کر کے بکریوں کا دودھ نکالا اور بکریوں کا دودھ نکالنے کے بعد ہے میں اپنے ماں باپ کے سرہانے پر دونوں سوئے ہوئے ہیں دودھ کا پیارا لے کر کے دونوں کے سرہانے پر کھڑا ہوا اللہ میں اپنے والدین کو اس لیے نہیں جگاتا تھا کہ کھل جائے گی تو ان ان کو تکلیف ہوگی کے آرام میں خلل پہنچے گا اس لیے میں انہیں اٹھاتا نہیں تھا اور ہمارے قدموں کے قریب ہمارے پیاسے بچے چھوٹے چھوٹے آ کر کے مل ملا رہے تھے دودھ مانگتے تھے لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا صرف اپنے ماں باپ کے ادب و احترام اور محبت میں دودھ پلانے کے لیے دودھ لے کر کے کھڑا رہا دودھ اس لیے دودھ نہیں پلا سکتا تھا کیونکہ سوئے ہوئے ہیں اور جگایا نہیں ان کے نیند میں تکلیف ان کے نیند میں اور آرام میں خلل نہ آئے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ صبح ہو گئی بچے دودھ مانگ رہے تھے بیوی بچوں کے بچوں کی ماں سامنے کھڑی دودھ کر متمنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ماں باپ کر کے ساتھ ہم نے حسن طریقہ ہی جان کر اپنا رکھا تھا کہ دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو پلائیں گے اس کے بعد جو بچے گا ہم اور ہمارے بچے پیئیں گے میں اپنے اس والدین کی خدمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے بچوں کی کوئی پرواہ نہ کی صبح جب نیند کھلی تو میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلایا اس کے بعد خود دیا اپنے بچوں کو پلایا اور اہل ولال کو دیا اے اللہ ساری رات ساری زندگی میں نے اپنے والدین کی جو خدمت کیا ہے اور اس ایک رات میں جو ساری رات نیند کے خراب ہونے کی وجہ سے میں نے ان کو جگایا نہیں اور ساری رات قدموں پر دودھ کھڑا ہوا دعا سے زیادہ ہے اور قدموں پر کھڑے کھڑے ساری رات میں نے بلا دیا جب صبح ان کی نیند کھلی پھر میں نے ان کو ہے اے اللہ ان اللہ ان کن داری کرتے گا وجہ اے اللہ اگر میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت صرف تیری ریدا کے لیے کیا ہے تو اللہ اس مصیبت کو تار دے نبی رہے راستہ ساتھ بناتے ہیں اپنے ماں باپ کا خدمت کرنے کی خدمت کرنے والا جب اس نے اپنے نے اس نیک عمل کا حوالہ دیا ادھر زبان سے نکلی دعا اللہ امبا کن تو بال تو دان کرتے گا وجہ گا اے اللہ اگر یہ میرے والدین کی خدمت آپ کی رضا کے لیے کیا ہے آپ کی خوش کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس مصیبت کو ٹال دی جس میں ہم پھنسے ہیں آپ نے ساتھ رمایا ادھر دعا زبان سے دعا نکلی ادھر کا چٹان چل گئی اور تینوں ساتھی نہاد صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے وطن اپنے اہل ویال تک پہنچ گئے میرے بھائیوں کتنی بلائیں کتنی مصیبتیں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ اس میں سلوک کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں اور چل جاتی ہیں نبی علیہ السلام میرے ساتھ رماتے ہیں ایک مرد مومن پر ایک انسان پر اللہ کی خوش حاصل کرنا فرض ہے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں آپ جمع پڑھنے کے لیے آئے ہیں اس وقت خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں کسی نے اپنی کاروبار اپنا کاروبار اپنے ہلویان اپنی تجارت اپنا سفر دنیا کی تمام مشغولیات کو انسان ترق کر کے اس لیے اس وقت جامع مسجد میں آیا ہوا ہے تاکہ رب کی نافرمانی سے بچے اور اس جمعے کی نماز کے ذریعے رب کی خوش اس کو حاصل ہو جائے ایک مہینے کا روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ایک مومن صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے مومن پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا فرض ہے اور اللہ کی خوش اور رضا حاصل کرنے ہی کے لیے سارے اعمال مومن کرتا ہے طرح طرح کی مشکلیں اور طرح طرح کی پریشانیاں برداشت کرتا ہے لیکن یاد رکھو نبی کی حدیث حضرت صاحب اکرام سے مروی ہے آپ نے ساتھ میں اے امت کے لوگوں اچھی طرح سے سن لو تمہارے روزے تمہارے نماز تمہارا حج اور تمہاری زکات اور تمہاری ساری نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن یاد رکھنا سے در رسل اللہ اسی بترا راضی ہوگا جب اپنے ماں باپ کو تم راضی کرو ماں باپ کو جب تک راضی نہیں رکھو گے تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہو سکتا تمہاری عبادات اپنی جگہ رہ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا رب جب تک کہ تم اپنے ماں ماں باپ باپ اور والدین کو خوش نہ رکھو ری دل ری دل ماہی جی در ری ری جی والی اور آپ نے آگے ریساس روایا اور یہ بھی یاد رکھو وہ سخت ہو سخت ہے ماں اور جس نے جو جس انسان کے ماں باپ ناراض ہوں جس سے ماں باپ ناراض ہوں اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض رہتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا جس اولاد کی نافرمانی اور جس اولاد کی شیطانی اور جس اولاد کی روگردانی کرنے کی بنا پر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہی رہتے ہیں اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی فرمائے نبی رہے فراخانے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں امام آصف امام احمد بن حمل نے اور اہل علم نقل کی کتنی عجیب سے بات ہے آپ نے ایک موقع ساتھ مایا انفو سومے میں انفو سومے ما ہو اس شخص کی ناک کٹ گئی ناک کٹ جانے کا مطلب سمجھتے ہیں اردو زبان میں ناک کٹ جانا توہین بے عزتی کو دلت اور رسوائی کو کہا جاتا ہے ایسا نہیں کیا ناک کسی نے کاٹ لیا کہا جاتا ہے فلاں نے اپنی ناک کٹا دی یعنی اپنی توہین کرا دیا اپنے آپ کو زلیل خواہ کر دیا دنیا دو رو تباہ کر دیا آپ نے فرمایا مہان کو اس شخص کی ناک کٹ گئی مہان کو اس شخص کی پھر میں کہتا ہوں گئی سب مارا گے مہان انفو پھر تیسری مطلب نے فرمایا پھر بھی میں کہتا ہوں اس شخص نے اپنی ناک کٹا دیا صحابہ کرام نے کہا تم من ہوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ تین مرتبہ فرما رہے ہیں اس انسان نے اپنی ناک کٹا دیا اس نے اپنی ناک کٹا دیا اس نے اپنی ناک کٹا دیا وہ کون سب وقت ہے جس کے مطابق آپ تین مرتبہ فرما رہے ہیں اس نے اپنی ناک کٹا دیا آپ نے ساتھ فرمایا وہ انسان وہ ہے من ادرک وا ان دل کی والی آگہوں آگو ماں او قلعہ ماں اس شخص نے اپنی دنیا آخرت برباد کیا اپنے آپ کو دنیا آخرت میں ہار کیا اس نے اپنی ناک کٹا دیا جس نے اپنے دونوں بوڑھے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کی برکت سے جنت داخل نہیں کر جنت میں داخل نہیں کیا جس انسان نے اپنی نفرت نہ کرا دی اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ماں باپ کی بوڑھے ماں باپ کا سواگت کر کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جس انسان نے اپنی مفرت نہ کرا دیا اور اپنی بخش نہ کرا دی اور جنت میں داخل نہ ہو گیا میں اس کے مطابق کہتا اس نے اپنی ناک کو کٹا دیا بڑا شریر اور خوار ہو گیا اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق سے فرمائے اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق سے فرمائے ابور کو یادہ ہو گئی الحمد للہ وقفا وسلام عباد نبی رصطفیٰ اما بعد اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جس کی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا وہ والدین کے مطلق کے حسان کے مطابق اللہ کا فرمایا وقبا ربك اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اے لوگوں رب کی عبادت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور رب کی عبادت کے ساتھ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کی کے ساتھ احسان کرو اس آیت سے ایک بڑی اہم چیز سامنے آئی ایک دین آدمی جو بے نمازی ہو شرابی ہو جانی ہو چور ہو آوارہ ہو اللہ اکبر اس نے تو اپنے وقت کو بھی بھلا دیا ہے اپنے ماں باپ کو بھلا دے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو ہے ہی ایسا کمال یہ افسوس کی بات یہ ہے ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ روزے نماز کی پابندی کے توفیق دی جس کو ایمان اور اسلام سے دی اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق نصیب کریں روزہ بھی رکھ لیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے حج بھی کر لیتا ہے اور بہت ساری نیکیاں بھی کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں پوتا ہی کرتا ہے افسوس اس انسان پر ہے بے انتہا برا یہ ہے اللہ کی عبادت تو کر لیتا ہے لیکن ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا یہ بڑی خطرناک کی رسائن اگر انسان بے دین ہے کافی فاصا ہے یہودی عیسائی ہے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھلا کے جو کیا جب اس نے اپنے خالی کو بھلا دیا ہے لیکن افسوس ہے اس کام پر اس انسان پر جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو اسلام سے مارا مال کیا ہو اللہ روز نماز کی توفیق دے دے رہا ہو لیکن اس پر بھی ان تمام نیتوں کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتا یہ انسان بہت ہی برا ہے اس کی سارے عبادات اس کے سارے ایمان اور امان اللہ تعالیٰ کے یہاں برباد ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے پھر آپ نے ساتھ اللہ نے خاص طور سے ماں باپ جب بڑھاپے میں آ جائے تو اس وقت خاص طور سے اولاد کو الگ سے پھر اللہ نے حکم دیا کہ بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو وقبا رقو کا اللہ تابو اللہ وبل والدین سارا اما یب لگن اند گلے کی برا حد ہوما او فلا ہوا ہر حال میں ماں باپ کی ہر گھر میں ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ جوان ہو یا ادھیڑ ہو یا بڑھاپے میں ہو صحت میں ہو یا تندرستی میں ہو خوشحال ہو یا پریشان حال ہو ہر حال میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن اللہ نے فرمایا اما جب لگن اس نقل کی بڑا اور اگر کہیں بوڑھے ماں باپ یا ماں باپ بڑھاپے کو دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے کہ خاص طور سے پانچ چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ہر ہاتھ نماز کے ساتھ رہتا اور والدین کی خدمت ہونی چاہیے لیکن جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے جو بڑھاپے میں انسان کے اندر بہت ساری مجبوریاں آ جاتی ہیں بڑھاپے میں ایک تو اکر کام نہیں کرتی انسان بچوں جیسی ضد کرنے لگتا ہے اس میں طرح طرح کی ضد آ جاتی ہے انسان چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتا ہے اور بہت بڑی چیز کیا ہے اس پیٹ کے خاطر بھی بڑھاپے میں اپنی اولاد کا انسان محتاج ہو جایا کرتا ہے اسی لیے خاص طور سے ان کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما یبلغن یا کل کی بڑا احد ہوما اوقیلا ہوں ہوما پھر اگر تمہارے ماں باپ دونوں بڑھاپے میں چلے جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پانچ چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا اللہ نے پانچ حکم دیا ہے نمبر ایک فلا تک اللہ معاف پہلی چیز فلا تک اللہ معاف اپنے والدین کو اف نہیں کرنا اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس سے چھوٹی چیز والی کوئی نہیں ہوتی اس کس کو کہتے ہیں میرے بھائی بات بڑی معمولی سے نظر آتی ہے لیکن بڑوں کے شان میں معمولی گستاخی بھی بڑی ہو جاتی ہے فلا تک اللہ خبردار اپنے ماں باپ بڑھاپے میں آ جائیں تو بوڑھے ماں باپ کو اف نہیں کرنا اف کا مطلب اف اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں سامنے گٹر کا پانی بہ رہا ہو کوئی گندگی بہ رہی ہو کہیں بدبو آ رہی ہو تو جو آپ ناک بن کر کے اس طرح سے کھینچتے ہیں شی جو کہتے ہیں او اسی کہا جاتا ہے اف اللہ اکبر اسی لیے اف کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا تمہارے ماں باپ کچھ بھی کہیں تمہارے ماں باپ تم سے کچھ بھی طلب کریں اور کسی بھی حالت میں ہو خبردار ماں باپ کے ساتھ ایسی بھی گستاخی نہ کرنا کہ سماج سے تو کچھ نہیں کہتے لیکن اپنی جس طرح سے کچھ ناپسندیدگی کا اظہار کر دیتے ہو جیسے چکر میں کہیں گندگی کوئی گندا راستہ آیا یا راستے میں کوئی گندگی پڑی ہے تو اس کو چھی کر کے کنارے سے چلے جاتے ہو خبردار اتنی بھی انسنڈ کرنے والی حرکت ماں باپ کے ساتھ نہیں کرنا اور دوسرا مانا بڑا اہم بتایا گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ماں باپ بڑھاتے کو پہنچ جائیں اللہ اکبر آج ہمارے بھائی کو یاد رکھو ماں باپ بڑھاتے کو پہنچ جائیں کہیں دما کے مریض ہیں کہیں نگرا ہے کہیں کھانسی ہے اور کہیں سینے میں بلغم جما ہوا ہے وہ کھانستے ہیں کھانستے ہیں بلغم نکلتا ہے تھوک دیتے ہیں تو آج کہیں زیادہ کھانسی آ جائے تو بہتر شاید تھوڑا سا برداشت کر لے لیکن بہو یہی کہے گی اس کو تو ذرا گھر پہ نکالو وہاں بوڑھوں کے گھر پہ پہنچا دو ورنہ بچوں کو جراثیم لگ جائے گا بچے بھی بیمار ہو جائیں گے اللہ اکبر اپنے ماں باپ کو نہیں کرنا کسی بھی حالت میں ہو دوسرا مانا بیان کیا گیا اگر وہ کہیں تھوک دیے یا کبھی کسی پورے انسان کو بہت ہی زیادہ مجبور کر دیتا ہے کہیں کوئی گندگی نکل گئی تو خبردار ان کی گندگی صاف کرنے میں قدالت صاف کرنے میں ذرہ برابر کوتا ہی نہیں کرنا صرف یہ تو سوچ لینا کہ یہ میری بوڑھی ماں یہ میرا بوڑھا ماں آج اللہ نے اس میں اس کو پر کڑا کر دیا ہے میں ایک مرتبہ صاف کر دیا تو ہمارا کیا بگڑتا ہے رات بھر میں چوبیس گھنٹے میں ہماری یہی گندگیوں کو میری ماں دس مرتبہ صاف کر دی ہمیشہ یاد رکھنا ہر تک اللہ ان کے گندگی کو کبھی ناک نکل رہی ہو کبھی بلگم آ رہا ہو کبھی کھانسی آ رہی ہو اور سو رہے ہو یا کبھی کوئی گندی گندگی آ جائے تو ان کو دیکھ کر کے نوکر کو نہیں کہنا خود صاف کرنا یہ ماں باپ کے ساتھ بہت ماں باپ کا خیال رکھنا نمبر دو اللہ نے والا خبردار اولاد ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کبھی ان کو جھڑکیاں نہیں دینا سراط اکلا اس بڑا تنہر کبھی ان کو جھڑکیاں نہیں دینا جھڑکیاں نہیں دینا اللہ اکبر ان کے سامنے کوئی کام کہیں چیخنا نہیں چلانا نہیں شور نہیں بچانا اللہ اکبر آج تو یہی ہوگا اپنا سر پیٹنا شروع کر دے گا سر پھوڑنا شروع کر دے گا ماں باپ کو گالیاں دے گا اور ماں باپ سے لڑنے اور پھرنے لگے گا اللہ فرماتے والا تنہا ہوما اور امام کا تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سے اگر سرد ہوا ہے تو معاف کر دے سب بشر ہیں ماں باپ کی کبھی کچھ ایسی ہیں حرکتیں ہو جاتی ہیں جس سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے امام کا تعدا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ولا تن ہر ہوا کا مطلب ہے ولا ولا تن تن یہ اللہ ابوئی کبھی اپنی ماں باپ کوئی بات کہیں اور ناپسند پڑ جائے تو اپنے ہاتھوں کو چھٹک کر کے کبھی بات نہیں کرنا ہر ہوگا نمبر تین وکل لہما کور کریما ہمیشہ ان سے بات کرنا تو عزت والی بات کرنے تیسرا حکم ہے بڑھاپے میں ماں باپ مل جائے تو تیسرا حکم وکل رحما کرے کریما ہمیشہ ان سے بات کرنا عزت والی بات کرنا احترام والی بات کرنا کوئی بے ادبی کی بات نہیں کرنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما انہو ولا ولا تنہر تن جھڑکیاں نہ دینا اس کا مطلب امیر المومنین عمر ابن الخط رضی اللہ تعالیٰ بیان بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ولا تم نہ ہوگا کوئی چیز اگر تمہارے ماں باپ مانگیں تو خبردار جھڑکیاں دے کر کے انکار نہیں کر دینا بس کہ وہ دونوں جائز چیز مانگ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن ابد ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوڑھی ماں نے کہا بیٹے یہ کھجور کے جو پھول ہیں بیٹے ذرا اس کی سبزی کھانے کا اور اس کی بھاجی کھانے کا دل کہہ رہا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جا کر کے پورا کھجور کا پھول توڑ آیا اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہزاروں درہم کی وہ قیمت اس کی چیز تھی اور جا کر کے گھر والوں کا کو ذرا سبزی بنا کر کے دے لوگوں نے کہا عبداللہ اتنی بڑی چیز ماں چاہے ہر بات نے سن لیا ارے وہ بوڑھی ماں ہے اس کے منہ میں جو بھی آیا کہیں گا اور تم نے اتنا بڑا اپنا نقصان اٹھایا عبداللہ بھی امن نے کہا اور کہا خبردار برابر عبداللہ اللہ بن زبیر نے ڈانٹا کہا خبردار اس کو برامد نہ کرنا آج سے نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہمیشہ سے دستور رکھا ہے میری باہم سے جو کچھ مانگتی ہے آج تک میں نے انکار نہیں کیا اس لیے میں نے اپنے درخت کا فرقات کر کے خون دے دیا ہے حضرت امام سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کریما کتنی پیاری بات کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہو سے عزت والی ہو احترام والی ہو ادب والی ہو جو دل دکھانے والی نہ ہو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو اللہ ہم کو بھی اور سب کو تو فرمائے اس آیت کے اس حصے پر عمل کرنے کے لیے وہ لہما خولن کریما کہتے ہیں جب ماں باپ کے سامنے آگے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو جیسے چڑچیڑے دالی آتا کے سامنے غلام آتا ہے تو بیچارہ کتنا سہما ہوا کسی ادب کے ساتھ اللہ اکبر آج کون ہے جو اس آیت کا مل کریما ماں ہے میرے بھائی جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے ان کے دل سے پوچھو ماں کے لیے کیا بے قراری رہی یہی سے لینے کے بعد کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے آج کتنا سوچ کرنا پڑتا ہے کاج کی ماں ہوتی تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے گھر میں ہماری جنت رکھی افسوس ہے ان لوگوں پر جو ماں کو پا جانے کے بعد لاپرواہی کرتے واقع رہوں سورن کریما یہ چوتھا حکم تھا ماں باپ سے بات کرو تیسرا حکم تھا کی بات کرو تو عزت والی احترام والی ادب والی اور ان سے زبان زبانی دینا کرو نمبر چار وقت لہما جنا جراح من رہنا ہمیشہ شبت کا محبت کا الفت کا نرمی کا بازو ان کے سامنے اپنے آپ کو اپنا بازو نرم رکھنا جب بھی وہ کوئی چیز مانگے جب بھی ان سے بات کرو جب بھی ان کا مطالبہ ہو جب بھی وہ بیمار ہو جتنی نرمی اور رحم و کرم کر سکتے اتنا رحم و کرم کرو نمبر پانچ اور آخری چیز وکر ربرما کمارماری شکیلا آج بالکل فیص ہو گئی یہ ماں باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ دعا کرو ور و رب برہم ہونا رب بیانی سگیرہ یہ پانچویں چیز ہے جو انسان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ بوڑھے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائیں تو ان کے ساتھ یہ پانچ شروع کرنا ان میں آخری اور پانچواں یہ ہے ہمیشہ دعا پر مانگنا رب برہم ہونا بیانی سگیرہ دعا یہ مانگنا کہ اے اللہ جیسے بچپنے میں جب ہم چھوٹے سے تھے چلنے پھرنے سے معذور تھے تو میرے ماں باپ جتنے مہربان ہم پر تھے اللہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ ان پر مہربان ہو جائے اور ہمارے ماں باپ کی ویسے نگرانی کریں نہیں خیال رکھے جیسے بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھے تھے یہ پانچ چیزیں ہیں جو بڑھاپے میں خاص طور سے تاکید کی گئی ہیں کہ ہمیشہ ماں باپ کو کے ساتھ و سلوک کرو اور بڑھاپے میں خاص طور سے ان پانچ باتوں کا خیال رکھو اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا فرمادار بنائے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان کو رادی کرنے کے تو توفیق دے اور ان کے ناراضگی تمہیں بچنے والا بنائے العالمین ہم نے جو بیمار ان کو شفا عطا فرما جو مقبوض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان کی پریشانی کو دور کر دے مشکلات سے ہمیں نجات دے دے ہم نے جو اسلام سے دور ہیں ان کو دین کے قریب کر دے دنیا میں تمام مسلمان بھائیوں پر آئی مصیبت کو ڈال دے اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی ان کی مدد فرما فلینا والمسلمین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 الله أكبر